حضرت عبیدہ سلمانی نے فرمایا کہ لوگوں نے بے شمار مشروب بنا لیے ہیں میں نہیں جانتا وہ کون کون سے اور کیسے ہیں میری حالت تو یہ ہے کہ بیس سال گزر چکے ہیں کہ میرے پاس پانی دودھ اور شہد کے علاوہ کوئی اور مشروب نہیں ہوتا سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو انسٹھ